ابن جوریج نے عمر بن دینار سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم مانا روایت بیان کی اور یہ جملہ ذکر نہیں کیا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہا نہ ہو مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوہتر